حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا لوگوں یعنی عورت کے رشتہ داروں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی کون جرت کر سکتا ہے اسامہ شاید کرے انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی معافی کی سفارش کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بنو اسرائیل اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص کوئی حد پھلانگ لیتا تو اسے چھوڑ دیتے اور حد نہ لگاتے اور جب کوئی کم مرتبہ شخص غلطی کر بیٹھتا تو اس پر حد قائم کر دیتے اگر اس کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ننانوے